السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 952 گناہ معاف کرانے کا نبوی نسخہ ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں آدم کے بیٹے بے شک تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا اور مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو اور مجھ کو اس کی پرواہ نہ ہوگی یعنی تو چاہے کتنا ہی بڑا گنہ گار ہو تجھے معاف کرنا میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے آگے کا جملہ حدیث کا اور بڑا درد بھرا اور بڑا اہم ہے دھیان سے سنیے آدم کے بیٹے اگر تیرے گنا آسمان کی چھتو تک بھی پہنچ جائے پھر تو مجھ سے بخشش چاہے تو میں تجھ کو بخش دوں گا اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی یہ حدیث کرمزی شریف میں ہے تھوڑی سی تشریف سنیے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسان اگر گنا کرے اور خوب گنا کرے پھر بھی آسمان کی چھتوں تک گنا نہیں پہنچ سکتے بلکہ سورج تک بھی نہیں پہنچ سکتے یا اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے یہ حدیث میں ایک آدمی کے بارے میں کہا ہے حدیث قدسی میں کہ ایک آدمی اگر اتنا گنا کرے کیا آسمان کی چھتوں تک پہنچ جائے اور معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے سبحان تیرے قدرت اللہ تعالیٰ کتنا بڑا گنا معاف کرنے والا ہے اس کے لیے گناہ کی معافی ہمیں مانگتے رہنے چاہیے اٹھتے بیٹھتے استغفار اٹھتے بیٹھتے اے اللہ معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے اب پڑھیے میرے ساتھ استغفر اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذي لا هو الحي الحی واتوب الیہ استغفر اللہ الذي لا الا هو القیوم القيوم واتوب ال دیکھیں میں نے تین مرتبہ پڑھا میرے پچھلے سارے گنا الحمد للہ معاف ہو گئے بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے جہاد سے بھاگ کر بھی آیا ہوگا تو بھی اللہ معاف کر دے گا یعنی بڑے گناہ بھی اللہ معاف کر دیں گے آپ بھی یقین کے ساتھ پڑھ لیجئے اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو ہے ہمارے دل کی کھڑکیوں کو اللہ کھول دے اور اللہ ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما اے اللہ ہماری کھوٹی پونجی قبول فرما اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اور اے اللہ ہمارے ہم سب کے جائز برادو کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکل اور صورتیں پیدا فرما آمین آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین